باب نمبر سیون رفع بلا اور دفع مصائب کے لیے چھلے اور داغے وغیرہ پہننا شرک ہے ارشاد الہی ہے قل افرعیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی بر حل کا شف تو درحیح او ارادنی برحمتن ہل ہن ممسک رحمته قل حسبی اللہ علیہ الزمر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ضرر پہنچانا چاہے تو کیا اللہ تعالیٰ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو اس ضرر کو ہٹا سکتے ہیں یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے کہ مجھے تو اللہ ہی کافی ہے بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں پیتل کا چھلا دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے اس نے کہا کہ یہ واہنہ ایک مرض کی وجہ سے پہنا ہوا ہے واہنہ امام ابن الاسیر الجزری اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واہنہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں کندھے یا پورے بازو کے رگ پھول جاتی ہے تکلیف سے نجات کے لیے دم بھی کرتے ہیں بعض اہل علم کا قول ہے کہ کہنی اور کندھے کے درمیان حصہ میں بعض اوقات تکلیف ہو جایا کرتی ہے یہ تکلیف مردوں کو ہوتی ہے عورتوں کو نہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو وہ چھلا پہنے سے اس لیے منع کیا تھا کہ اس نے وہ چھلا اس مرض سے نجات کے لیے پہنا تھا کہ وہ چھلا اسے محفوظ رکھے گا حالانکہ چھلے کا بیماری سے کوئی واسطہ یا تعلق نہیں مترجم حاشہ مکمل ہوا واہنہ ایک مرض کی وجہ سے پہنا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اتار دو یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا بلکہ تمہاری کمزوری میں مزید اضافہ کر دے گا اس چھلے کو پہنے ہوئے اگر تمہیں موت آ گئی تو تم کبھی نجات نہ پا سکو گے رواہ احمد حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بیماری سے تحفظ کے لیے کوئی تعویز لٹکایا اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے اور جس نے سیپ باندھا اللہ تعالیٰ اس سے بھی آرام نہ دے مسند احمد حاشیہ تمیمہ مذکورہ بالا احادیث میں تمیمہ اور ودع کی مذمت وارد ہوئی ہے کوئی چیز وہ لوہے کی ہو یا پیتل کی سیپ ہو یا منکا یا دھاگا اسے گلے میں ڈھالنا کلائی یا بازو انگلی یا پاؤں پر باندھنا اس نیت سے کہ اس کی وجہ سے آرام آ جائے گا سخت ممنوع ہے بلکہ شرک ہے ہاشیہ مکمل ہوا ایک اور روایت میں ہے جس نے بیماری سے تحفظ کی نیت سے تعویذ لٹکایا اس نے اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ابن ابی حاتم نے حضرت حضیفہ عنہ کے متعلق بیان کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کے ہاتھ میں بخار کے سبب داگا باندھا ہوا دیکھا تو انہوں نے اسے کاٹ ڈالا اور یہ آیت تلاوت فرمائی وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ سورہ یوسف اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہے عرب لوگ بچوں کو نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کے گلے میں کوڑیاں باندھتے تھے اسلام نے اس عمل کو باطل اور فضول قرار دیا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے اور اگر میں تمیمہ ڈال لوں تو پھر مجھے اس کے بعد کسی بھی گناہ کی پرواہ نہیں مطلب یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور باقی اس سے پیچھے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نظر بد اور بیماری سے تحفظ کے لیے کوئی چیز باندھے یا لٹکائے تو اللہ تعالیٰ اس سے آرام نہ دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شدید انداز تخاطب اس لیے اختیار فرمایا کہ عربوں کا عقیدہ تھا یہ چیزیں دوا اور شفا ہیں اور وہ لوگ ان چیزوں کو محض باندھ لینا کافی سمجھتے اور اعتقاد رکھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور فیصلہ کو روک لیں گی اور وہ انہیں دافع البالا سمجھتے تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور سے سختی سے منع فرمایا اور اسے شرک قرار دیا امام عبدالعظیم منظری رحمہ اللہ رقم دراز ہے کہ تمیمہ چمڑے کے ٹکڑے کو کہتے ہیں جس پر کوئی چیز لکھی ہو عرب لوگ اس قسم کی چیزوں کو استعمال کرتے تھے تاکہ ان کے ذریعے آفات و مصائب سے دفاع ہو یہ سراسر جہالت و ضلالت کی بات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہ تو کوئی نہ تو تکلیف کو دور کر سکتا ہے اور نہ روک سکتا ہے ودا ودع مذکورہ بالا حدیث میں سے ایک حدیث میں ودع کا لفظ آیا ہے ابو سعادات ابن الاثیر الجزری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سمندر سے نکلنے والی سفید رنگ کی ایک چیز ہوتی ہے وہ لوگ اسے نظر بد سے بچاؤ کے لیے گلے میں لٹکاتے تھے اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناپسندیدگی اور کراہت کا اظہار فرمایا اور اس سے منع فرمایا اردو میں ودع کو سیپ اور گونگے کہا جاتا ہے ہمارے ہاں بھی بعض بیماروں کی صورت میں لوگ ان کا صحیح علاج کرنے کے بجائے داغے پر گانٹ لگا کر باندھ لیتے ہیں یا چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کا ہار سا بنا کر گلے میں لٹکا لیتے ہیں بعض صورتوں میں ناک یا کان میں سوراخ کر کے کوئی چیز ڈال لیتے ہیں بس ٹرک کار مکان وغیرہ پر سیاہ کپڑا لہرا دیتے ہیں یا پرانا جوتا لٹکا دیتے ہیں یا سیاہ ہنڈیا الٹا کر رکھ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ سب کام مندرجہ بالا احادیث کی روشنی میں منع اور شرک ہے ان سے بچنا چاہیے مترجم مسائل پوائنٹ نمبر ون بیماری سے تحفظ کی نیت سے چھلا داگا یا ڈورا وغیرہ باندھ باندھنا سخت منع ہے پوائنٹ ٹو اس حدیث سے معلوم شدہ اس بیان سے کہ اگر صحابی بھی اس نیت سے کوئی چیز باندھے یا لٹکائے اور اسی حال میں مر جائے تو وہ بھی کبھی فلا نہیں پا سکتا صحابہ کی اس ٹھوس بات کے لیے شاہد موجود ہے اور وہ یہ کہ شرک اصغر اکبر کبائر ہے پوائنٹ تھری جہالت کے سبب بھی ان چیزوں کے مرتکب کو معذور نہیں سمجھا سمجھا جائے گا پوائنٹ فور یہ چیزیں دنیا میں بھی مفید نہیں بلکہ مضر ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ تیری بیماری کو بڑھانے کے سوا کچھ نہ کرے گا پوائنٹ فائیو ایسی چیزوں کو استعمال کرنے والے شخص کو سختی سے روکنا چاہیے پوائنٹ سکس اس بات کی وضاحت معلوم ہوئی کہ جس نے کوئی چیز لٹکائی اسے اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے پوائنٹ سیون جس نے کوئی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا پوائنٹ ایٹ بخار کی وجہ سے داغا باندھنا شرک ہے پوائنٹ نائن حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ کا اس موقع پر اس آیت کی تلاوت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شرک اکبر کی آیات سے شرک اصغر پر بھی استدلال کیا کرتے تھے جیسے کہ سورہ بکارہ کی آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ذکر کیا ہے پوائنٹ ٹین نظر بد سے بچاؤ کے لیے سیپ باندھنا شرک ہے پوائنٹ الیون بیماریوں سے تحفظ کے لیے تعویز لٹکانے اور سیپ وغیرہ ڈالنے والے کے لیے بد دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے اور اسے آرام نہ دے باب نمبر ایٹ دموں اور تعویذوں کا بیان صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو بشیر انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد کو اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ کسی اونٹ کی گردن میں تانت وغیرہ سے لٹکائی چیز نہ رہنے دی جائے اگر وہ ہو تو کاٹ دی جائے ہاشیہ دور جہلیت میں رسم تھی کہ اگر کمان کی تانت پرانی ہو جاتی تو اسے تبدیل کر لیتی اور پرانی تانت کو چوپائیوں کے گلے میں ڈال دیتے ان کا خیال تھا کہ اس سے جانور نظر بد سے محفوظ رہتا ہے مترجم ہاشیہ مکمل ہوا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا جاڑ پھونک نظر بد وغیرہ سے تحفظ کے لیے تعویذ کنڈے باندھنا اور محبت کے لیے کیے جانے والے اعمال جادو سب شرک ہے حاشہ ملاحظہ یہ ایک تفصیلی واقعہ کا بعض حصہ ہے پورا واقعہ امام ابو داود رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ زینب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میرے شوہر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے میری گردن میں ایک دھاگا دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے میں نے کہا یہ دم کیا ہوا دھاگا مجھے دیا گیا ہے تو ابن مسعود رضی اللہ نے وہ دھاگا کاٹ ڈالا اور فرمایا اے عبداللہ کے اہل و عیال تم اس شرک سے بے نیاز ہو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ جاڑ پھونک نظر بد سے تحفظ کے لیے مختلف چیزیں باندھنا یا لٹکانا اور محبت کے تعویذات سب شرک ہے میں نے کہا میری آنکھ میں چبن تھی میں فلاں یہودی کے پاس دم کرانی جاتی تھی اس کے دم سے مجھے آرام آ جاتا تھا تو ابن مسعود رضی اللہ نے کہا یہ شیطانی حرکت ہے وہ اپنے ہاتھ سے چھبوتا تھا جب دم کیا جاتا تو وہ ہاتھ روک لیتا اس تکلیف کے دوران تمہارے لیے اتنا کافی تھا کہ تم وہ دعا پڑھ لیتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما حاشیہ مكمل هو اس حدیث میں درزیل تین الفاظ وارد ہوئے ہیں تمائم رقا اور تیولہ التمائم یہ لفظ تمیمہ کی جمع ہے اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو نظر بد سے تحفظ کے لیے بچوں کے گلے میں باندھی لٹکائی یا ڈالی جائے قربانی قرآنی تعویذات کو بعض اہل علم نے جائز اور بعض نے ناجائز قرار دیا ہے ناجائز کہنے والوں میں سے ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ہے رکا یہ رقیہ کی جمع ہے انہیں العزائم بھی کہا جاتا ہے رقیہ دم اور جاڑ پھونک کو کہتے ہیں اگرچہ حدیث میں دم کو شرک کہا گیا ہے لیکن دلائل سے ثابت ہے کہ جو دم شرکیہ کلمات پر مشتمل نہ ہو اس کی اجازت ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد اور زہریلی جانوروں کے کاٹنے پر دم کی اجازت اور رخصت دی ہے اطولا یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے عربوں کے خیال میں خاوند اور بیوی کے مابین الفت پیدا ہوتی ہے اور حضرت عبداللہ بن حکیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کوئی چیز لٹکائی تو اسے اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے مستند احمد و سنن ترمیزی اور امام احمد حضرت رویفہ اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے رویفہ شاید تم مدت تک زندہ رہو لہذا لوگوں کو بتا دینا کہ جو شخص داڑھی کو گرا لگائے یا تانت گلے میں ڈالے یا چوپائی کے گوبر یا ہڈی سے استنجا کرے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیزار اور لا تعلق ہے رواہ احمد و ابو داود سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جو شخص کسی کے گلے سے تعویذ کو کاٹ ڈالے تو اس سے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر سوا ملے گا اور وکی رحم اللہ ابراہیم نقی رحم اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ لوگ یعنی اصحاب ابن مسعود رضی اللہ قرآنی اور غیر قرآنی ہر قسم کے تعویذات کو ناپسند گردانتے تھے مسائل پوائنٹ نمبر ون رقیہ اور تمیمہ کی تفسیر پوائنٹ نمبر سیکنڈ طویلا کی تفسیر ہوئی پوائنٹ نمبر تھرڈ رقیہ تمیمہ اور طولا بلا استثناء تینوں شرک ہے پوائنٹ فور نظر بد اور زہریلے جانوروں کی کاٹی کا غیر شرکیہ دم ممنوع نہیں پوائنٹ ففتھ قرآن آیت کے تمیمہ تعویذ کے بارے میں اہل علم کے مابین اختلاف ہے کہ یہ شرک ہے یا نہیں پوائنٹ سکس نظر بد سے تحفظ کی خاطر جانوروں کے گلے میں تانت باندھنا شرک ہے پوائنٹ سیون اس میں تانت باندھنے والوں کے لیے شدید وعید وارد ہوئی ہے پوائنٹ ایٹتھ اس سے کسی کے گلے میں باندھے ہوئے تعویذ کو کاٹ پھینکنے کا ثواب اور فضیلت معلوم ہوتی ہے پوائنٹ نائنتھ ابراہیم نقی رحمۃ اللہ کی بات اہل علم کے مذکورہ بالا اختلاف کی منافی نہیں کیونکہ ان کے کلام سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی شاگرد مراد ہے باب نمبر نائن کسی درخت یا پتھر وغیرہ کو متبرک سمجھنا ارشادی الہی ہے افرائیتم اللات والعزہ ومنات سورة النجم بلا تم نے کبھی لات عزا اور تیسری دیوی منات کے بارے میں بھی غور کیا ہے حضرت ابو واقد لیسی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جا رہے تھے اور ہم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے راستے میں مشرقین کی ایک بیری تھی وہ عظمت اور برکت کے خیال سے اس کے پاس آ کر بیٹھے رہتے تھے اور برکت کے لیے اپنے ہتھیار بھی اس پر لٹکایا کرتے تھے اس کا نام ذات و انوات تھا چلتے چلتے ایک بیری کے پاس سے ہمارا گزر ہوا تو ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ان مشرقین کا ذات و انوات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ایک ذات و انوات مقرر فرما دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر یہی تو گمراہی اور سابقہ قوموں کے راستے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم نے تو وہی بات کی جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ اے موسیٰ جیسے ان کے معبود ہیں آپ ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود مقرر کر دے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم تو بڑے نادان ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی پہلی امتوں کے طریقوں پر چلو گے اس حدیث کو امام ترمیزی نے روایت کیا ہے اور صحیح قرار دیا ہے مسائل پوائنٹ نمبر ون صورت النجم کی آیت کی تفسیر ہے پوائنٹ ٹو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ذات و انوات مقرر کرنے کے مطالبہ کی صحیح توجہ کہ وہ ذات انوات صرف تبر کی خاطر مقرر کرانا چاہتے تھے ان کا اس سے معبود بنانا مقصود نہ تھا پوائنٹ تھری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی اس خواہش کا صرف اظہاری کیا تھا اسے عملی جامہ نہیں پہنایا تھا پوائنٹ فور اسے صحابہ کرام اللہ عنہم کا مقصد و ارادہ محض تقرب الہی کا حصول تھا کیونکہ ان کا گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے پوائنٹ فائیو جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر شرک کی یہ قسم مخفی رہی تو دوسرے عام لوگوں کا اس سے نابلد رہنا زیادہ کرین قیاس ہے پوائنٹ سکس اعمال صالح کے بدلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جو نیکیاں اور بخشش کے وعدے عطا کیے گئے ہیں وہ دوسروں کو حاصل نہیں ہو سکتے پوائنٹ سیون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو معذور اور بے قصور نہیں سمجھا بلکہ آپ نے ان کے بائے الفاظ تردید فرمائی کہ یہی تو گمراہی پہلی قوموں کے راستے ہیں تم بھی پہلے لوگوں کے طریقوں پر چلو گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین طرح سے اس کی مذمت فرمائی پوائنٹ ایٹ سب سے اہم بات جو اصل مقصود ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے یہ فرمانا ہے کہ تمہارا مطالبہ اور فرمائش بھی بنی اسرائیل کی مطالبہ و فرمائش جیسی ہے انہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا سو تم نے بھی ایسا ہی مطالبہ کیا پوائنٹ نائن اس قسم کے مقامات کو مقدس اور متبرک نہ سمجھنا توحید اور لا الہ الا اللہ کی مراد ہے یہ ایک انتہائی دقیق اور پوشیدہ بات ہے یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اس کا ادراک نہ کر سکے ٹین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتوی پر قسم اٹھائی جبکہ بلا مصلحت و مقصد قسم اٹھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ نہ تھی پوائنٹ الیون چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اس مطالبہ و فرمائش کی وجہ سے مرتد نہیں سمجھا گیا اس سے معلوم ہوا کہ شرک بڑا بھی ہوتا ہے اور چھوٹا بھی پوائنٹ ٹویل ابو واقد رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ ہم ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اس بات کا علم تھا کہ ایسا کرنا درست نہیں پوائنٹ تھرٹین اس سے اظہار تعجب کے موقع پر اللہ اکبر کہنے کا جواز بھی ملتا ہے نیز اس میں ان لوگوں کی تردید ہے جو اسے مکرو سمجھتے ہیں پوائنٹ فورٹین شرک و بدت کے تمام ذرائع کا صدباب کرنا چاہیے پوائنٹ ففٹین اس میں اہل جاہلیت کے مشابت سے منع کیا گیا ہے پوائنٹ سکسٹین اس میں دوران تعلیم کسی مصلیحت کی بنیاد پر استاد کا شاگرد پر ناراض ہونا ثابت ہے پوائنٹ سیونٹین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نہ سنن فرما کر عمومی اصول بیان کر دیا پوائنٹ ایٹین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خبر بھی علامات نوت میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق اب اسی طرح ہو رہا ہے پوائنٹ نائنٹین اللہ تعالیٰ نے قرآن کری میں جن باتوں پر یہود و نصارہ کی مذمت فرمائی وہ دراصل ہمیں تمبی ہے تاکہ ہم ان سے بچے پوائنٹ ٹوئنٹی اہل علم کے ہاں یہ اصول طے ہے کہ عبادت کی بنیاد حکم اور امر پر ہے اپنی مرضی یا خواہش سے عبادت مقرر نہیں کی جا سکتی اسے قبر کے سوالوں پر تمبی ہوتی ہے کہ قبر میں پہلا سوال ہی ہوگا تیرا رب کون ہے یہ تو واضح ہے البتہ دوسرا سوال تیرا نبی کون ہے اس کا تعلق امور غیبیہ سے ہے اور تیسرا سوال تیرا دین کیا ہے اس پر آیت اجعل لنا الہن دلالت کرتی ہے پوائنٹ ٹوئنٹی ون اہل کتاب کے طور طریقے بھی اسی طرح مضموم ہے جیسے مشرقین کا مذہب اور ان کے طور اتوار ہے پوائنٹ ٹوئنٹی ٹو جو شخص باطل سے حق کی طرف آتا ہے اس کے دل میں قدیم عبادات عقائد اور تصورات کا کچھ نہ کچھ اثر باقی رہ جاتا ہے جیسے کہ ابو واقد رضی اللہ نے کہا نہنو خدا و عہد بکفر یعنی ابھی ماضی قریب میں ہمارا کفر سے تعلق رہا ہے اور ہم نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں باب نمبر ٹین غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کا حکم ارشاد الہی ہے قل ان صلاتی و نسخی و محیا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلك و وان وانا من و انا و انا الانام کہہ دیجئے کہ میری نماز میری قربانی میری زندگی اور میری موت سب رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں نیز فرمایا فصل ربی کا ونحر بس تم اپنے ہی کے لیے نماز پڑھو ہو اور قربانی دو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چار باتیں بتلائے جو شخص غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہے جو شخص اپنے والدین پر لانت کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہے جو شخص کسی بدعتی مجرم کو پناہ دے اس پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہے جو شخص خدود زمین کے نشانات کو بدلے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لانت ہے طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص مکھی کی وجہ سے جنت چلا گیا اور ایک شخص مکھی ہی کی وجہ سے جہنم جا پہنچا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمیوں کا گزر ایک قوم پر ہوا جس کا ایک بت تھا کسی کو وہاں سے چڑھاوا چڑھائے بغیر گزرنے کی اجازت نہ تھی اس قوم کے لوگوں نے ان میں سے ایک کو کہا چڑھاوا چڑھاؤ اس نے کہا چڑھاوے کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں انہوں نے کہا تمہیں یہ کام ضرور کرنا ہوگا کھوا ایک مکھی ہی چڑھاؤ اس شخص نے ایک مکھی کو چڑھاوا چڑھا دیا چنانچہ انہوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا اور وہ اس مکھی کے سبب جہنم میں جا پہنچا ان لوگوں نے دوسرے سے کہا تم بھی کوئی چڑھاوا چڑھاؤ تو اس نے کہا میں تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے واسطے کوئی چڑھاوا نہیں چڑھا سکتا انہوں نے اسے قتل کر دیا اور وہ سیدھا جنت میں جا پہنچا مسائل پوائنٹ نمبر ون آیت مبارکہ ان نسلاتی ونسکی کی تفسیر پوائنٹ سیکنڈ آیت مبارکہ فصل یوربی کونہر کی تفسیر پوائنٹ تھری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے والے شخص پر لانت فرمائی ہے پوائنٹ فور اپنے والدین پر لانت کرنے والا خود لانتی ہے اس نے یہ بات ماخوذ اس سے یہ بات معاخذ ہے کہ اگر تم کسی کے والدین کو لانت کرو گے تو وہ تمہارے والدین پر لانت کرے گا اسی طرح تم خود اپنے والدین پر لانت کا سبب بنو گے پوائنٹ نمبر فائیو جو شخص کسی بدعتی مجرم کو پناہ دے وہ ملعون ہے بدعتی سے مراد وہ شخص ہے جو کسی ایسے جرم کا مرتکب ہو جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا واجب ہو اور وہ اس سے بچنے کے لیے کسی کی پناہ ڈھونڈے پوائنٹ سکس جو شخص حدود زمین کے علامات بدل ڈالے وہ لانتی ہے اس نے اس سے ایسے نشانات مراد ہے جو آپ اور آپ کے پڑوسی کی حدود ملکیت کو متعین کرتے ہیں اور ان نشانات کو بدلنے سے پڑوسیوں کا حق مارنا مقصود ہو پوائنٹ سیون کسی متعین شخص پر یا عمومی طور پر گناہ گار لوگوں پر لانت کرنے میں فرق ہے پوائنٹ ایٹ ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں جانے کا قصہ بہت عظیم ہے پوائنٹ نائن مکھی کا چڑھاوا چڑھانے والا جہنم رسید ہوا حالانکہ ایسا کرنے میں اس کا مقصد قطن شرک نہیں تھا بلکہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کیا تھا پوائنٹ ٹین اہل ایمان کے ہاں شرک کس قدر سنگین جرم ہے کہ اس مومن نے قتل ہونا گوارہ کر لیا لیکن اہل سنم کا اہل سنم کا مطالبہ پورا نہ کیا حالانکہ انہوں نے اس سے صرف ظاہری عمل کرنے کا مطالبہ کیا تھا پوائنٹ الیون ان دونوں میں سے شرک کا ارتکاب کر کے جہنم میں جانے والا شخص مسلمان تھا اگر وہ کافر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں نہ فرماتے کہ وہ ایک مکھی کے سبب جہنم میں گیا پوائنٹ ٹویلو اس حدیث میں ایک دوسرے صحیح حدیث کی تائید ہے کہ جنت اور جہنم تمہارے ایک کہ اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے صحیح بخاری پوائنٹ تھرٹین بشمول بت پرست ہر ایک کے نزک قلبی عمل سب سے زیادہ اہم اور مقصود اعظم ہوتا ہے باب الیون جہاں غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیے جائے وہاں اللہ تعالیٰ کے نام پر بھی ذبح کرنا جائز نہیں ارشاد الہی ہے لا تقم ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول احق ان تقوم رجال رجال يحبون ان اللہ واللہ يحب المترین سورہ التوبہ آپ کبھی اس مسجد زرار میں عبادت کے لیے کھڑے نہ ہونا البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد شروع دن سے ہی تقوا پر رکھی گئی ہے وہ زیادہ موضوع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہوں اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھی صفائی اور پاکیزگی اختیار کرنے والے لوگ ہی پسند ہے حضرت ثابت بن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بوانا مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی چنانچہ اس نے اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہاں جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی ایسا بت تھا جس کی پوجا کی جاتی رہی ہو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید پوچھا کیا وہاں کوئی مشرقین کا میلہ لگتا تھا صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی نظر پوری کر لو یاد رکھو جو نظر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہو اسے پورا کرنا درست نہیں اور اسی طرح جس نظر کو پورا کرنا انسان کی وسعت میں نہ ہو اسے بھی پورا کرنا ضروری نہیں سنن ابی داود اور اس کی سند بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق ہے مسائل پوائنٹ نمبر ون آیت مبارکہ لا تقم فیہ ابدن کی تفسیر ہے پوائنٹ ٹو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و معصیت بعض اوقات زمین پر بھی اثر انداز ہوتی ہے پوائنٹ تھری کسی مشکل مسئلہ کو سمجھانے کے لیے واضح مسئلہ پیش کرنا چاہیے تاکہ کوئی اشکال باقی نہ رہے پوائنٹ فور بوقت ضرورت مفتی سائل سے تفصیلات اور وضاحتی طلب کر سکتا ہے پوائنٹ فائیو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی خاص مقام کو منت اور منت اور نظر ماننے کے لیے مخصوص کرنے میں کوئی کباہت نہیں بشرطے کہ اس میں کوئی شرع رکاوٹ نہ ہو پوائنٹ سکس جس مقام پر دور جہلیت میں کوئی وسن بت رہا ہو وہاں نظر پوری کرنا منع ہے خواہ اب اسے وہاں سے ختم کر دیا گیا ہو پوائنٹ سیون کسی ایسی جگہ پر بھی نظر پوری نہیں کی جا سکتی جہاں مشرقین کا کوئی میلہ یا تہوار منایا جاتا رہا ہو اگرچہ اب وہ سلسلہ بند ہی ہو چکا ہو پوائنٹ ایٹ اگر کسی نے مشرقین کے بت یا تہوار والے مقام کے نظر مانی ہو تو اسے پورا کرنا جائز نہیں کیونکہ یہ نافرمانی کی نظر ہے جو ناجائز ہے پوائنٹ نائن اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تم تہوار میں بھی مشرقین کی مشابت سے بچنا چاہیے اگرچہ مشرقین کی مشابت کرنا مسلمان کا مقصود نہ ہو پوائنٹ ٹین اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی نظر باطل ہے پوائنٹ الیون جو امر انسان کی وسط طاقت میں نہ ہو اس کی نظر ماننا بھی ناجائز اور غلط ہے باب ٹویل غیر اللہ کی نظر و نیاز ماننا شرک ہے ارشاد الہی ہے یوفون و یخافون یوم کان شرہ مستطیرا سورہ الدہر یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے کہ جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں نیز ارشاد ہے وما انفق وما انفقتم من نفقت او نظرتم من نظر فإن اللہ یعلمو سورة البقرہ اور تم اللہ تعالیٰ کی رہ میں جو کچھ بھی خرچ کرو یا جو بھی نظر مانو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نظر مانے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی و معصیت کی نظر مانے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے مسائل پوائنٹ نمبر ون نظر کو پورا کرنا واجب ہے پوائنٹ ٹو جب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ نظر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے تو پھر اسے غیر اللہ کے لیے ماننا اور سر انجام دینا شرک ہے پوائنٹ تھری اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو نظر معصیت پر مبنی ہو اسے پورا کرنا جائز نہیں باب تھرٹین غیر اللہ کی پناہ لینا شرک ہے ارشاد الہی ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَحَقَ سورة الجن اور یہ کہ بعض لوگ جنات کی پناہ پگڑا کرتے ہیں کرتے تھے تو اس طرح ان کی سرکشی اور بڑھ گئی تھی حضرت خولہ بنت حقیم رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی جگہ ٹھہرے اور یہ دعا پڑھ لے اعوذ بکلمات اللہ تامت من شر ما خلق میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی شر سے اللہ تعالیٰ کی مکمل کلمات کی پناہ مانگتا ہوں تو اس کے وہاں سے روانہ ہونے تک اسے کوئی چیز ضرر نہ پہنچا سکے گی رواہ مسلم مسائل پوائنٹ ون سورج جن کی آیت کی تفسیر جس میں ہے کہ بعض لوگ جنوں کی پناہ پکڑتے تھے پوائنٹ ٹو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ غیر اللہ کی پناہ لینا شرک ہے پوائنٹ تھری اس مسئلہ پر مذکورہ بالا حدیث سے استعلال کیا جاتا ہے کیونکہ اس سے علماء نے یہ دلیل اخذ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کلمات مخلوق نہیں اگر یہ کلمات اللہ کے مخلوق ہوتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پناہ طلب نہ کرتے کیونکہ مخلوق سے پناہ مانگنا شرک ہے پوائنٹ فور اس سے اس دعا کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے اگرچہ یہ ایک مختصر سی دعا ہے پوائنٹ فائیو کسی عمل سے کسی دنیاوی فائدہ کا حصول مثلا کسی کے شر سے تحفظ یا کسی منافعت کا حصول اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ عمل شرک نہیں بلکہ این ممکن ہے کہ جس عمل سے وہ فائدہ حاصل ہوا وہ شرک ہو مترجم باب فورٹین غیر اللہ سے فریاد کرنا یا انہیں پکارنا شرک ہے ارشاد الہی ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ اِذَا مِّنَ الظَّالِمِينَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِ وَخُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ سورہ یونس اور تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی ایسی چیز کو نہ پکارنا جو نہ کچھ تمہارا بلا کر سکے اور نہ نقصان اگر تم ایسا کرو گے تو ظالم میں سے ہو جاؤ گے اور اگر اللہ تمہیں کوئی مصیبت پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں اگر تم سے بلائی کرنا چاہے تو کوئی اس کے فضل کو روکنے والا نہیں ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے اور وہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے نیز ارشاد الہی ہے إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا, من فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون سورة الأنكبوت تم اللہ کے سوا جن کو پوچھتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے پس اللہ ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کے بندگی کرو اور اسی کا شکر کرو اسی کے طرف تم لوٹائے جاؤ گے اور فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهِ إِلَّا يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ آدُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءُ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ سورة الاحقاف اور اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے اور وہ ان کی پکار سے گافل و بے خبر ہیں اور قیامت کو جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے تو اس وقت وہ ان پکارنے والوں کے دشمن ہوں گے اور ان کی پرستش سے انکار کریں گے نیز فرمایا یجیب المضطر اذا خلفاء الارض بلکشم مع اللہ ما تذکرون سورة النمل جب کوئی بے قرار فریاد کرے تو کون ہے جو اس کی پکار اور فریاد کو سنے کون اس کی تکلیف دور کرتا ہے اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے تم لوگ کم ہی سوچتے ہو اور تبرانی نے اپنی سند سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق مومنین کو بہت ایزائع دیا کرتا تھا چنانچہ چند صحابہ نے مشورہ کیا کہ چلو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس سے گلو خلاصی کے لیے استغاثہ کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو مجھ سے استغاثہ فریاد نہیں کیا جا سکتا بلکہ فریاد و پکار صرف اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے مسائل پوائنٹ نمبر ون اس سے ثابت ہوا کہ دعا عام ہے اور استغاثہ خاص پس استغاثہ کے بعد دعا کا ذکر کرنا عطف العام الخاص کے قبیل سے ہے پوائنٹ سیکنڈ اس سے آیا مبارک والا تد ولا يضرك کی تفسیر بھی معلوم ہوئی ہے پوائنٹ تھری اللہ کو پکارنا اور اس سے فریاد کرنا شرک اکبر ہے پوائنٹ فور کوئی انتہائی نیک و برگزیدہ شخص بھی اگر غیر اللہ کو اس کے رضا و خوشنودی کے حصول کے گھر سے پکارے تو وہ بھی ظالم میں سے ہوگا پوائنٹ فائیو اس سے تد امیدون کے بعد والی آیت کی تفسیر بھی معلوم ہوئی پوائنٹ سکس معلوم ہوا کہ غیر اللہ کو پکارنا کفر ہے اور یہ عمل دنیا میں بھی لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا پوائنٹ سیون اس تفصیل سے تیسری آیت مبارک فبتگو عند اللہ رزق کی تفصیل بھی واضح ہوتی ہے پوائنٹ ایٹ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے روزی طلب نہیں کرنی چاہیے جیسے کہ اس کے سوا کسی سے طالب جنت بھی نہیں ہونا چاہیے پوائنٹ نائن اس سے چوتھی آیا مبارک ومن عدل کی تفصیل بھی واضح ہوتی ہے پوائنٹ ٹین جو شخص غیر اللہ کو پکارے یا اس سے فریاد کرے اس سے بڑھ کر کوئی گمراہ نہیں پوائنٹ الیون اللہ تعالیٰ کے سوا جنہیں پکارا جاتا ہے وہ پکارنے والے کی پکار سے بے خبر ہیں وہ نہیں جانتے کہ انہیں کوئی پکار رہا ہے پوائنٹ ٹویل اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کو پکارا جاتا ہے وہ اس پکار کے سبب قیامت کے دن پکارنے والے کا دشمن ہوگا پوائنٹ تھرٹین غیر اللہ کو پکارنا در حقیقت اس کی عبادت ہے پوائنٹ فورٹین جن کو پکارا جاتا ہے وہ قیامت کے دن اس پرستش کا انکار کریں گے پوائنٹ ففٹین غیر اللہ کو پکارنے کے سبب ہی وہ شخص سب سے زیادہ گمراہ ہوا پوائنٹ سکسٹین اس سے پانچویں آیت امن یجیب المسترہ ادا دعا کی تفسیر بھی واضح ہو جاتی ہے پوائنٹ سیونٹین حیران کن بات تو یہ ہے کہ بتوں کے پجاری اور ان کو پکارنے والے بھی اعتراف کرتے ہیں کہ پریشان وہ بے قرار آدمی کی پکار کو صرف اللہ ہی سنتا ہے اور وہی نجات دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ مشکلات میں وہ بھی خالص اللہ ہی کو پکارتے ہیں پوائنٹ ایٹین اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر چمن توحید کی حفاظت فرمائی اور امت کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انتہائی ادب و احترام کی تعلیم دی باب نمبر ففٹین بے اختیار مخلوق کو پکارنا ارشاد الہی ہے ایشرکون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون سورة العراف کیا وہ ایسوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں اور نہ ان کی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں نیز ارشاد ہے قِتْمِيرُ تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير سورة فاتر اور اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک کھجور کی گھٹلی کے چھلکے کے برابر بھی مالک نہیں ہے تم اگر ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے اور اگر سن بھی لے تو تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے اور بروز قیامت وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے اور اللہ خبیر کی طرح تمہیں کوئی خبر نہیں دے سکتا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گزوہ عہد میں زخمی ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دو دانت شہید کر دیے گئے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی قوم کیسی کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا ہے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی لئی صلیٰ کا بین العمر اے پیغمبر اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی اختیار نہیں صحیح بخاری اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کی آخری رکعت میں جب رکو سے سر اٹھایا تو سمی اللہ حمیدہ ربنا ولک الحمد کے بعد فرمایا یا اللہ فلاں اور فلاں پر لانت فرما تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی صلی اللہ کمین العمر شعی کہ اے پیغمبر اس معاملے میں آپ کو کچھ بھی اختیار نہیں اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفان بن امیہ سہیل بن عمر اور حارث بن حشام پر بد دعا کر رہے تھے تب بھی یہ آیت نازل ہوئی کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں آپ کو کچھ بھی اختیار نہیں اور ایک جگہ میں حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وَأَنزِرْ انضر الْأَقْرَبِينَ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے اے قریش کی جماعت یا اس طرح کا کوئی اور کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جانوں کو بیچو یعنی اپنے آپ کو بچا لو اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا اے عباس بن عبد المطلب اپنے آپ کو بچا لو اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا اے میری پوفی صفیہ اپنے آپ کو بچا لو اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو چاہو مانگ لو لیکن اللہ کی ہاں میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا مسائل پوائنٹ نمبر فسٹ دونوں آیتوں کی تفسیر ہے جن میں مخلوق کو پکانے سے منع کیا گیا ہے پوائنٹ سیکنڈ جنگ احد کا مختصر سا تذکرہ ہے پوائنٹ تھرڈ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں قنوت نازلہ پڑھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ رضی اللہ عنہم کا آمین کہنا ثابت ہوتا ہے پوائنٹ فورتھ جن کے لیے بد دعا کی گئی وہ کھلے کافر تھے پوائنٹ ففتھ ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کی کہ ایسے ایسے کام سر انجام دیے جن کے کرنے سے دیگر کفار بھی قاصر رہے مثلا ان کا اپنے نبی کو زخمی کرنا اور ان کے قتل کے درپے ہونا اور مسلمان شہدہ کا مسئلہ کرنا حالانکہ وہ شہدہ ان کفار کے امزاد بھی تھے پوائنٹ سکس ان کفار کی اس بدسلوکی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے در ذیل آیت علیہ صلاکمین المر شعی النازل فرمائی پوائنٹ سیونتھ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان او یتوب علیہم او یعذبہم کہ اللہ تعالیٰ ان کفار کو معافی دے دے گا یا انہیں عذاب دے گا چنانچہ اللہ نے انہیں معافی دی اور وہ ایمان لے آئے پوائنٹ ایٹھ اس سے نزول حوادث کے موقع پر قنوت نازلہ پڑھنے کا ثبوت بھی ملتا ہے پوائنٹ نائنتھ جن لوگوں پر بد دعا کی جائے ان کے اور ان کے آبا و اجداد کے نام نماز میں لینا جائز ہے پوائنٹ ٹینتھ قنوت نازلہ میں کسی متعین شخص کا نام لے کر اس پر لانت کرنا جائز ہے پوائنٹ الیونتھ آیت و عنظر اشیرت اکلّابین کے نزول کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلا کر ایک ایک کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے اور اپنی اپنی نجات کی فکر دلانے کا ذکر بھی ہے پوائنٹ ٹویلتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا گیا اسی طرح آج بھی اگر کوئی توحید کی دعوت دے تو اسے بھی ایسے ہی القاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے پوائنٹ تھرٹینتھ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے قریبی اور دور کے رشتہ داروں سے یہ فرمانا ثابت ہوا کہ اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا حتیٰ کہ یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بھی سراحتاً کہی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہونے کے باوجود اپنے لخت جگر سیدہ نساء العالمین سے فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا جبکہ انسان کا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا تو پھر مندرجہ بالا سراحت کی روشنی میں آج کل کے حالات کو بھی دیکھے کہ اس بیماری میں عوام ہی نہیں بلکہ خواص بھی مبتلا ہے غور کرنے والے پر صحیح توحید اور دین کی اجنبیت عیاں ہو جائے گی